السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين لا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد آج کے خطبے کا موضوع تھا کہ اچھی امید رکھنا یہ مسلمان کی صفت اور اس کی خوبی ہے خطیب محترم نے پہلے خطبے کے اندر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت کرو اللہ رب العامن کا ارشاد ہے جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ولا تمۃن اللہ تم مسلمون اور جب تمہاری وفات ہو تو اسلام کی حالت میں وفات ہو اے مسلمانوں مسلمان کی زندگی میں مایوسی اور بدسگونی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اور وہ مستقبل میں فیوچر میں ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہے اور اچھی امید رکھنا اچھا سوچنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھی امید رکھنا یہ بندے کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے اس کے لیے بہترین دوا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی پال فال کو پسند کرتے تھے اور بدشگونی کو اور بدفالی کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ اللہ ابراہین کے ساتھ بدزنی ہے کتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے اللہ العالمین کی نعمتیں اور رحمتیں ملتی ہیں اور کتنی تنگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان تنگیوں کے بعد انسان کے لیے آسانی آتی ہے اور جو اچھی امید ہے یہ فلاح اور کامیابی کی راستہ کا پہلا زینہ ہے اللہ کے بندو اچھی امید رکھنا یہ قلبی عبادت ہے دل کی عبادت ہے جس سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کی امیدیں قائم رہتی ہیں اور انسان کو مایوسی سے یہ چیز انسان کو دور رکھتی ہے اور ایمان کے اندر اضافہ کرتی ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا منحج ان کا طریقہ تھا یہ موسا علیہ السلاۃ والسلام ہیں ان کی قوم کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ہمیں فرعون پکڑ لے گا اور ہم ہلاک کر دیے جائیں گے لیکن انہوں نے کہا نہیں ہرگز نہیں ان کلبی سیاح دین انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اللہ ہر براہم مجھے ضرور ہدایت دے گا یہ اللہ ہر براہین کے ساتھ حسن زن اور اللہ ہر براہین کی مدد پر اور اللہ پر توکل پر یقین تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر براہین ہمیں ضرور ہدایت دے گا اور رہنمائی کرے گا یہ یعقوب علیہ السلاۃ السلام ہیں ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو چکے ہیں اور کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن پھر بھی نا امید نہیں مایوس نہیں اپنے بچوں سے کہتے یا بنی دبو فتح سسو منو صاحی ولاس مر اللہ القوم الكافرون اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو تلاش کرو اور اللہ رب العامن کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر قوم ہوتی ہے اور یہ ہمارے نبی علیہ سات السلام ہیں جو ہمارے لیے اسوا اور نمونہ اور قدوا ہیں آپ کی پوری زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں کھڑ کر کے نظر آتی ہے حتیٰ کہ جنگوں اور غزوات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب برہمین کے ساتھ ہمیشہ اچھی امید رکھتے تھے اور اللہ برامین آپ کو نصرت اور فتح عطا فرماتا تھا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادب والا تیار اسلام کے اندر بس سکونی نہیں ہے اور نہ ہی چھو ساتھ ہے اور مجھے اچھی اچھی فال پسند ہے لوگوں نے کہا اچھی فال کیا ہے آپ نے کہا الکلمۃ الحسنا اچھی بات اور اچھی امید رکھنا یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ کی پوری زندگی کے اندر اچھی امیدیں نظر آتی ہیں جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے تھے عادت کرنے کے لیے تو اسے کہا کرتے تھے لابا استحشاء اللہ غم نہ کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کا فارا بنے گی انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائے گا اور اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں سکھاتے تھے جن دعاؤں کے ذریعے صلی اللہ تعالیٰ غمگینی کو پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس بات سے خوش ہو کہ اللہ رب العالمین پریشانیوں میں مصیبتوں میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے فلی دعا پھر رہا خوشحالی میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اس طریقے سے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جب تم یہ کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم کو ختم کر دے اور تمہارے قرض کو بھی ادا کر دے اور ہمارے بھی نے کہا کہ یہ دعا کرو جب تم صبح کرو یا شام کرو تو یہ دعا پڑھا کرو اللہ انی اعوذ کا من الحم والحزن و اعوذ کا من العجز القسل و اعوذ کا من من البخل والجبن وہ اعوذ بکا من غلبت الدین وقار الرجال مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر برہمی میں غم سے اور تکلیف سے تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ ہر برہین میں میں سستی سے اور اس طریقے سے کمزوری سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں بخل سے اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دین کے غلبے اور آدمیوں کے قہر سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا تو اللہ رب العامی نے میرے غموں کو دور کر دیا اور میرے اوپر جو قرض تھا وہ ہماری طرف سے ادا ہو گیا اللہ نے اسے ادا کر دیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کے ساتھ بھی ملتے تھے تو اس سے تعلق سے بھی اچھی امید رکھتے تھے طائف کے واقعہ میں یہ ہمارے لیے درس موجود ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کو نہ صرف یہ کہ آپ کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ آپ کو لہو لہان کر دیا اللہ کے حکم سے پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو طائف کو ان دونوں پہاڑیوں کے اندر پیس کر کے میں رکھ دوں ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں ارج اللہ خرج جمین اسلاب ہی میں اللہ وحد ہُ ولا عشر کو بھی شیا بخار مسلم کے حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ برامن کی نسلوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ پر ایمان رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور ایسا ہی ہوا کہ پوری کی پوری قوم اور پورے طائف والے مسلمان ہو گئے سلح ادیبیہ کا موقع ہے قریش نے سہیل بن امر نامی ایک شخص کو معاہدے کے لیے بھیجا تو ہمارے نبی ان کا نام سنا کہ سہیل آئے ہوئے ہیں تو ہمارے نبی ہمارا قصم امرکم اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا اب معاہدہ ہو جائے گا کیونکہ پہلے معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا اور ایسا ہی ہوا ترکی آنے کے بعد معاہدہ اپنے اختتام کو پہنچا معاہدہ مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اتنا پسند کرتے تھے کہ اگر کسی کے نام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں جو اچھے نام نہیں ہوتے تھے تو آپ ان ناموں کو بدل دیا کرتے تھے آسیا سے آسیا کے معنی ہوتے نافرمان عورت آپ نے اس کا نام بدل کر کے جمیلہ رکھ دیا ایک آدمی کا نام حرب تھا حرب کے معنی ہوتے لڑائی اور جنگ کہ انسان ہمیشہ لڑائی جنگ ہی کے اندر رہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو آپ نے اس کے نام کو بدل کر کے سلم رکھ دیا یعنی سلامتی اور ایک آدمی کا نام حزن تھا حزن مانے ہوتے ہیں غم اور تکلیف تو اللہ رب اللہ نے اس کا نام سہل رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے تمہارے لیے معاملے کو آسان کرے گا اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہا تھے کہ ادا اللہ ادو اللہ عن تم قنون بھی کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اسی پر تربیت کی ہے یہاں تک کہ جو بارش کی نماز پڑھی جاتی ہے بارش کی نماز میں مصنون طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنی چادر کو بدل دیتا ہے اور بدل دینے سے اچھی امید رکھی جاتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے چادر بدل دی ہے نچلا حصہ ہم نے اوپر کر دیا ہے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حالت بدل دے گا اور یہ کہ سالی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور آئے گی اور اللہ ہر باندھ بارش برسائے گا اس طریقے سے مائع نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھو اور سستی نہ کرو اور اگر تمہیں کوئی چیز پہنچتی ہے یہ نہ کہو کہ لو فال تو کانا کدا بکدا کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا جب کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان کو نہیں کہنا چاہیے لیکن ولاکن قل کل قدر اللہ ماشا افعال لیکن تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی اللہ رب نے لکھا تھا جو اللہ نے چاہا وہی ہوا کیونکہ جو لو ہے یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے یا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ انسان ہمیشہ شمید رکھے اور اللہ رب العالمین سے حسن زن رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اثار تک حسین و خیر القم ہو سکتا ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے خیر ہو جائے کیونکہ تمہارے پاس علم کامل نہیں ہے وہ آسان تو حب شعین اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ ہوا شر القم اور وہی چیز تمہارے لیے شر بن جائے وہ اللہ علمان تم اللہ تعالم اللہ تعالیٰ کو علم ہے تمہیں اس بات اور تمہیں اس کا علم نہیں ہے اللہ رب العالمین نے رضامندی کو اور اس طریقے سے اختیار بھلائی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے اس سے راضی ہونے میں رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دفعہ ان سے عصرا ان نم الصر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے ہر تنگی کے بعد آسانی ہے رات کی تاریکی کے بعد ہی سورج نکلتا ہے لہذا تنگی کے بعد آسانی آتی ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اللہ نے فرمایا یا عبادی الدین اشرف اللہ اللہ تک متمر رحمت اللہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رکھا ہے بہت سارے گناہ کر رکھے ہیں اللہ کی رحم اللہ تک من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ و جمی اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے ان الغفور الرحیم اللہ ہی معاف کرنے والا اور رحم دل ہے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اس لیے ہمیں بھی جب کوئی مصیبت پہنچے اور کوئی پریشانی پہنچے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلزم رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کے ذریعے سے ہمیں خیر دے گا اور اس پریشانی کو اللہ رب گرامین ہمیں جو ہے دور کر دے گا اور اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو سب سے بہترین اچھی امید یہ ہے کہ انسان پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھے جب کوئی پریشانی میں انسان ہو تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے کیونکہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس زن ہوتا ہے اور اللہ رب العامین پر یہ توکل اور بھروسے کی دلیل ہوتی ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شبید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر سوچتا ہے تو اس کے ساتھ شر ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان ہی چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ پریشانی میں رہے اور انسان ہمیشہ مصیبتوں میں رہے چکڑا رہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ ہر بامن کے ساتھ حسن زن رکھے اور اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اند ضن ابدی بھی کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں تو اس طریقے سے لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن رکھیں یہ پہلے خطبے انہوں نے باتیں کی اور دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس دن سے ڈرو جس دن تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے والے ہو اور اللہ العالمین تمہارے ہر عمل کے کا بدلہ دینے والا ہے اور تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اے مومنوں اے مسلمانوں اچھی امید رکھنا اس میں صبر کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے رضامندی کا معنی ہے مدد کا معنی ہے عزت اور سخاوت کا معنی ہے اور اس طریقے سے بلندی کا معنی ہے اور یہ امید رکھنا انسان کی زندگی کے اندر تمانینت اطمینان یہ چیز بخشتی ہے اور انسان کی زندگی کے اندر سعادت اور خوشبختی آتی ہے اور اس طریقے سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے تو یہ امید اچھی امید رکھنا انسان کو محنت پر اور انسان کو جد و جہد پر یہ چیز ابھارتی ہے اللہ پر توکل پر ابھارتی ہے کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان بے چین رہتا زندگی بھر اور وہ گویا کی ہار مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی مول لے لیتا ہے اور اس کے چہرے پر ہمیشہ آپ دیکھیں گے قلق بے چینی اور اضطراب رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اچھی امید رکھو اور اپنے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر کے بیٹھے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا ایسا نہیں ہے یہ وہ انسان کرتا ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ ہر براہین پر توقع نہیں رکھتا ہے یہ صرف خواب ہوگا اور جو خواب کبھی پورا نہیں ہوگا لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے تو اللہ ہی نے ہم کو حکم دیا ہے کہ انسان عمل بھی کرے اور جب انسان عمل کرتا ہے تو اللہ برامین کے ساتھ اچھی امیدوں کو پوری کرتا ہے لہذا اچھی امید رکھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اللہ ہر براہین پر اور اچھی امید کر کے بیٹھ جائیں کوئی کام نہ کریں اور اس طریقے سے کوئی محنت نہ کریں کوئی عمل نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا ہے عمل کیجئے اور اور عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے تب اللہ ہر برامین آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور یہ بہت بڑا ہتھیار ہے انسان کے لیے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھتا ہے اس سے انسان اگر بیمار ہو گیا اللہ تعالیٰ شفا کی امید رکھے گا اللہ اس کو شفا تا کرے گا لیکن انسان اگر مایوس ہو گیا کہ میری بیماری ختم نہیں ہوگی تو انسان ہمیشہ مایوسی رہے گا اور وہ بیماری اس کے کے لیے جان لینے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے اس لیے انسان ہمیشہ اگر فقر و فاقہ میں ہے اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال ضرور دے گا اگر انسان لا اولاد ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد ضرور دے گا اللہ سے امید رکھے انسان اور محنت بھی کرے اگر انسان اچھے اولاد کی امید رکھے اور شادی ہی نہ کرے ایسے آدمی کو اولاد اللہ تعالیٰ کہاں سے ادا کرے گا لہذا عمل بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنا ہے انہی باتوں پر اپنے خدے کے اختتام فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابراہین ہمیں بھی اچھی امیدوں کو ہمارے دلوں کے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اور اللہ ابراہین ہمیں اچھی امید کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق نات البرام و اللہ خیر وسلم محمد والا علیہ و صابین اور علیکم و اللہ وبرکاتہ نہیں چل رہا تھا کیا لوگ ادھر ادھر کر دیتے شاید بیچ میں رک گیا تھا سیف رک گیا تھا میں نیکسٹ ویک سے بتا دیجیے میں کل بیٹھ جاتا ہوں ساتھ ہی تو ٹھیک ہے ہاں، میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاؤں گا ہمارے ساتھ آتے تھے وہ سینٹر میں آپ کے کبھی اچھا جی، جی، کبھی رہتے رہتے ہیں ہیں نہیں میں ایک بار بتا دیجیے میں میں میں کر دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے خالی وہ کرنا رہتا رہتا اور کچھ نہیں جی جی جی ہاں، کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد جب ختم ہو جائے اس کے بعد جو اسٹاپ کر دینے کا ہاں بس ہوا کہ نہیں کچھ کچھ ہی کر رہے تھے وہ السلام علیکم خیریت سے آپ پہلی سب میں نماز پڑھے آپ آتے ہیں بتا دیجیے